السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 403 403 شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں یہ جو میں نصیحت بیان کر رہا ہوں یہ میری کتاب جلد اول صفا ایک سو چونسٹھ پر ہے تفصیل وہاں دیکھ لینا اس لیے کہ پانچ منٹ کے سبق میں ساری چیز تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے کسی کو تفصیل پڑھنی ہے تو وہاں دیکھ لے یہ سبق نمبر چار سو چار سو تین ہے شیخ رحم نیت پر سمدار و مدار ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے اور فقیر دو زخمے پڑا ہے کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا مگر فقیری کی تمنا کرتا تھا اور فقیروں کی طرف اور اللہ والوں کی طرف فقیر سے مراد یہاں کنگال نہیں ہے فقیر سے مراد یہاں اللہ والے ہیں فقیروں کی طرف اور اللہ والوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور یہ فقیر تھے ظاہر کے اندر اللہ والے نظر آتے تھے مگر بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس اس لیے اس کی نیت پر بادشاہ کی نیت پر اللہ نے اسے جنت دی اور اس کی نیت پر اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا ظاہر میں بادشاہ تھا لیکن اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ اللہ والا کتنا اچھا ہے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے ہر وقت قرآن پڑھتا ہے ہر وقت اللہ کے راستے میں جاتا ہے کتنا اچھا ہے لیکن میں بادشاہ ہوں جا نہیں سکتا اور وہ اللہ والا نظر آتا تھا لیکن اس کے دل میں یہ کہ بادشاہ کتنا اچھا ہے مال کتنا اچھا ہے اس کے پاس مال و منال کتنا ہے اس کا محل کتنا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نیت پر فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ کو جنت میں داخل کیا اور یہ فقیر جو اللہ والا زاہد دکھائی دے رہا تھا اس کی بری تمنا کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے اب نصیحت سنیے اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام کو جاؤں تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے یہی معنی ہے انتظار بعد الصلاح کے کہ زہد زہد خانقاہ میں صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا فمن ثقلت موازین فلا المفلحون وہاں جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہی آدمی کامیاب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے نیکی کو پلے نیکی کے پلے کو بھاری کرے اصل معاملہ حشر کا میدان کا ہے دنیا کا معاملہ اصل نہیں ہے دنیا تو آدمی کی کٹ جاتی ہے غریبی میں کٹ جاتی ہے میں بھی کٹ جاتی ہے اور دنیا تو آدمی کی جو ہے روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی کٹ جاتی ہے معاملہ اصل آخرت کا ہے معاملہ اصل آخرت کا ہے معاملہ اصل آخرت کا ہے اس لیے روزانہ ایک دعا مانگے ہر نماز کے بعد کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا یہ روزانہ ایک ایک مرتبہ دعا مانگنی چاہیے اس لیے آج ایک دعا دیتا ہوں وہ دعا روزانہ قرآن کی دعا ہے امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور اس کا عربی بھی پڑھ لیجئے ترجمہ بھی انشاءاللہ شاء میں آ جائے گا پڑھیے میرے ساتھ ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا ملدن کا رحم ان کا انتل وہاب ترجمانی آسان ترجمانی کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا تو جب ہدایت ہمیں دے دے تو ہمارے دل بھی ٹیڑھے مت کرنا اور تیری طرف سے تو ہمیں تو ہی دینے والا ہے اور تیری طرف سے رحمت بھی دینا ہدایت بھی دینا یہ پورا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن ایم میں جو ترجمہ آئے گا پوری آیت کا مکمل ترجمہ آئے گا جو میرے ریاض القرآن کا ترجمہ ہے وہ مکمل لکھواؤں گا اس کے اندر انشاءاللہ اصل ترجمہ وہ ہوگا میں خالی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں محروم مت کرنا خلاصہ کلام یہ آج اللہ نے ہمیں ہدایت دیے ہم مسلمان ہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا حال نہ آئے کہ آدمی اپنا ایمان چھوڑ دے ایمان چھوڑا تو سب کچھ گیا اس کے لیے وہی جملہ میرا اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور برے خاتمے سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین آمین یہ جو دعا جو ہمیں جس میں آ رہی ہے یہ قرآن کی دعا ہے اسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین